او کما قال علیہ السلام والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکیں وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکیں شمشیر سنا کی داروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکے یہ ایک چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے طوفان تو ہی جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام منصفین اور دین اسلام کے غیور مجاہدوں میرے لیے یہ بڑی باعث سعادت کی بات ہے کہ مجھے اس پرکیف محفل میں غزوہ حدیبیہ معرف و اسباق کے عنوان پر اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع ملا غزوہ حدیبیہ وہ تاریخی واقعہ ہے جس میں سیرت النبی کے نادر پہلو اور عظمت صحابہ پر بے مثال منظر اور مشرقین مکہ کی شکست کے عجیب مناظر آیا ہوتے ہیں ابتدا انت یہ سفر عمرے کی غرض سے تھا اس وجہ سے اس کو عمرت الحدیبیہ کہتے ہیں لیکن بعد میں بیت رضوان کا واقعہ پیش آیا حالات نے پانسا پلٹا حالات نے پانسا پلٹا تو جھنگ کا نقشہ ابھر آیا اس وجہ سے اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں سامین نے زی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے جان جانو وفا شعاروں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو جب اس خواب نبی کی خبر حضرات صحابہ کرام نے سنی تو ان کے دل زیارت کعبہ کے شوق سے لبریز ہو گئے دلوں میں زیارت بیت اللہ کی تڑپ اور اشتیاق نے ایک استرابی سہر سحر پیدا کر دی الغرض چھ ہجری کو پندرہ سو افراد پر مشتمل یہ قافلہ مدینہ منورہ سے برسوں بعد جب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا تو دلوں میں ولولہ تھا ذوق تھا بیت اللہ کے تصوراتی نظارے تھے زبانوں پر لبیک اللہم لبیک کے ترانے تھے خلاصہ یہ کہ ایک عجیب اور ممتاز شان سے یہ قدوسی صفات قافلہ جب حدیبیہ پہنچتا ہے تو نبی علیہ السلام کو بعض ذرائع سے یہ علم ہوتا ہے کہ قریش مکہ آپ کو اور آپ کے قافلہ حق کو کسی صورت مکہ داخل نہیں ہونے دیں گے تو آقا علیہ السلام حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بیچتے ہیں تو ابو سفیان جو قریش مکہ کا سردار تھا وہ حضرت عثمان کو تواف کی اجازت دے دیتا ہے لیکن قافلے کو اجازت نہیں دیتا یہ سن کر حضرت عثمان دھڑپ کر کر فرمانے لگے ارے میں جان تو لے سکتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کے بغیر طواف نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں ابو سفیان آپ کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے تو جب یہ قید ہونے کی خبر قتل و شہادت بن کر نبی علیہ السلام والسلام کی جماعت صحابہ تک پہنچتی ہے تو پندرہ سو فرزندان اسلام ایک قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نبوت کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ ایک عثمان کے لیے صدیق کر سکتا ہے فاروق کر سکتا ہے علی کر سکتا ہے پندرہ سو صحابہ کی گردنیں کر سکتی ہے لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جا سکتے قریش مکہ کو جب اطلاع ملی کہ فرزندان اسلام اور توحید خداوندی کے عالم برداروں نے نبوت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بہتے رسول کر لی ہے تو وہ ٹیبل ٹاک پر آمادہ ہو گئے مذاکرات کے لیے شروع کر کر آخر کار بن عمر کو کا سفیر بنا جس سے طبیل مذاکرات کے بعد نامے کو حتمی شکل دی گئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح نبی کے جان نصاروں نے ایک قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اتفاق و اتحاد کے ساتھ نبوت کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تھی تو قریش مکہ ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا آج اگر ہم بھی ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو دشمنوں کی جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں جیل رہے ہیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ بیعت جہاد کر لیں تو کفار کی بڑی بڑی طاقتیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ ہندوستان مسلمان ہو وہ بھی ہمارے سامنے اپنی ماں کر گننے پر مجبور ہو جائیں گے مگر افسوس آج ہم مسلمان قیدیوں کو بلا چکے ہیں اور تو اور اپنی بہن آفیہ صدیقی کو بلا چکے ہیں اور اللہ کے بندے اٹھاؤ اپنے اندر ایمانی حرارت اور جذبہ جہاد کو اجاگر کر کے بیت رضوان کرنے والے جان نصاروں کی طرح تمام کفار کو یہ دو ہم محمد کے خبردار دشمن کے لیے سیسا پلائی بھی دیوار ہٹ جاؤ کہ ہم شوق شادت سے سرشار ہم دین محمد کے سپاہی خبردار دشمن کی سپے چین نہ دے پھر ہمیں کہنا پھر خواب کی بھی نہ دے کہنا ہم سر کو ہتھیلی پہ لیے بیٹھے ہیں تیار ہم دین محمد کے سپاہی خبردار الحمدللہ رب العالمین